کہ لائے کوئی کامیاب انسان کامیاب کہتے کس کو ہیں کامیاب ترجمہ کیا ہے مانا مطلب کیا ہے جس نے روپیہ کما لیا وہ کامیاب جو حکومت کے عہدے پر فائد ہو گیا وہ کامیاب جس نے بچے پیدا کر دیے وہ کامیاب جس نے بنگلہ بنا لیا سب سے پہلے آپ مانا کہتے کس کو ہیں جو اونر کا رکشا چلاتا ہے وہ کامیاب یہ سمجھتا ہے ساتھ میرا رکشا ہو جائے جو کسی امیر کی ٹیکسی چلاتا ہے وہ ڈرائیور اتنی یہ سوچتا ہے میں اس ٹیکسی کا مالک ہو جاؤں جو آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں مالی کے مکان بن جاؤں کامیاب دنیا کے زبان سے ایک نہیں ہے جو ایم ایل اے کا چرچا ہے ایم پی کا چرچا ہے منسٹر کا چاپلوس ہے غلام ہے وہ سوچتا ہے کہ میں منسٹر بن جاؤں یہ مانا نہیں ہے دنیا میں کامیابی کے نوجوان جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لیلا اس سے مل جائے محبوبہ سے اس کا وشاد ہو جائے شادی ہو جائے کی ڈیٹی میں اور دنیا کا چشمہ لگا کر اگر کامیابی کا معنی تلاش کرتے ہیں عورت کی کامیابی یہ ہے کہ سر زیور کے اندر رکھ جائے بوڑھوں کی کامیابی کچھ اور ہے نوجوانوں کی کچھ اور ہے سیاست دانوں کی کچھ اور ہے تاجروں کی کچھ اور ہے علماء کی کچھ اور ہے شاعروں کی کچھ اور ہے یہ تو نہیں بھی کامیابی جس کو ہم سمجھ رکھنے والا اپنے سر کو پتھروں پر مار رہا ہے کامیابی مل جائے کامیابی مل جائے بنگلہ بناتا ہے سمجھتا ہے کامیابی مل گئی اس کے بعد اور مزید پریشانیاں بڑھ جاتی ابھی بنا کر ٹھنڈی نہیں کیا بٹوارے کے مسائل پیدا ہو گئے لوگ والے آ کر سر پر سوار ہو گئے کل کا تھا کہ گھر بنا کر کامیاب ہو جاؤں گا لیکن اس کے کپٹ کو گروی رکھ کر بھی گھر کے فرض کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے یہ کوئی کامیابی الیکشن لڑا جیت گیا منسٹر بن گیا حاضری دنیا کا کوئی انسان اپنے طور سے کامیاب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر دنیا کا انسان کرتا ہے انسان نے ایک آدمی کو دیکھا غریب تھا اور اس نے کوششوں سے محنتوں سے تعلیم حاصل کی اور پھر سرکاری عہدے پر فائد ہو گیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ملٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا آر ٹی او کے اندر چلا گیا اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ نظر والی زندگی ہے دیکھ رہا ہے کہ کما رہا ہے کما رہا ہے کما رہا ہے حلال نہیں حرام نہیں اب کل کرائے کے مکان میں تھا آج ذاتی مکان اب ذاتی مکان میں تھا بنگلہ بن گیا اب بنگلے میں تھا اپارٹمنٹ بن گیا اب کئی سو ایکڑ زمین لے رہا ہے یہ نظر ہے اور نظر کہہ رہی ہے کہ آدمی رشوت لے تو کامیاب ایک آدمی کے فنڈ کا کاروبار چلا رہا دو لاکھ روپیہ آ گئے نظر آ رہا ہے کہ لاکھ دو لاکھ ہو گئے پانچ لاکھ دس لاکھ ہو گئے اور دس لاکھ بیس لاکھ ہو گئے نظر آ رہا ہے یہ نظر والی زندگی ہے ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے اور آئیٹو کی زندگی گزار رہا ہے بنگلہ نظر آ رہا ہے امپورٹڈ گاڑی نظر آ رہی ہے کافر لوگ یہودی لوگ عیسائی لوگ جن کا اسلام سے قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ان ان کا کی زندگی نظر والی زندگی ہے وہ سمجھتے ہیں نظر آ رہا ہے پیسہ کر رہے ہیں کام اس میدان میں سیاست میں کوئی کود پڑا کوئی زمین میں کود پڑا کوئی کاروبار میں کود پڑا کوئی یہ نظر والی زندگی ہے مومن جو زندگی گزارتا ہے یہی فرق ہے ایک بھیڑ اور چمار میں اور کلیمہ دو مسلمان میں بھیڑ اور چمار جو نظر آتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے اور مومن جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے کی قبر پر یقین رکھتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا تو کلام پاک جب شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا الفامی جبرائیل مین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا ہے سب سے پہلی آیت اللہ اگر چاہتا تو اپنی بڑائی بیان کر سکتا تھا لوگوں پہلے مجھے خدا مان خبر والی زندگی ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے عقل مانے یا نہ مانے تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے عالم نے کہا داڑھی رکھو دنیا نے کہا داڑھی مڈاؤ دنیا کی بات نظر کی بات ہے عالم کی بات قرآن اور حدیث کی بات خبر کی بات ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے کارخانے نے کہا نفع یہاں ہے سیاست نے کہا பாதுகாக்க ہم کہتے کی قسم بنیادی طور پر نظر والی زندگی پر اس کا اعتبار ہے اذان کے بعد تو کاروبار حلال کاروبار ہے چلتا ہے اس میں نفع ہو رہا قرآن پڑھنے پر جسم کوئی اس کے بارے میں گمان بھی کر سکتا تھا کہ جہل کا نام ختم ہوگا تو یہ نظر والی بات بات تھی خبر والی میرے اللہ نے فرمائی ان نشانی اکا ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمنوں کا نام و نشان ہم ختم کرتے رہیں گے ہم مٹا کر رہیں گے ان کے وجود ان کی ہستیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی اس ہندوستان کی میں ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جتنے فروخت پیدا ہوئے علیہ السلام کی امت بنو اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کافی ملتا جلتا ہے سرکشی میں بغاوت میں شیطانیت میں حرام کاری میں بنو اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کافی ملتا جلتا ہے دونوں حدیث میں پڑ رہا ہے نہ علی مزاج جیسے ایک آدمی جوتا خریدتا ہے ایک جوڑی تو دونوں نمبر برابر ہوتے ہیں ایک جوڑی ہماری چپل لیا چھ نمبر تو چھ نمبر چار نمبر تو چار نمبر سات نمبر تو سات نمبر لیفٹ کا آٹھ ہے رائٹ کا سیون ہے ایسا نہیں ہو سکتا دونوں برابر ہر بندہ علی نار بلکہ فرمایا کہ ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرے گا اور ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا میری امت میں وہ آدمی پیدا ہوگا جو ماں کے ساتھ دلا کرنے والا گھر گھر میں نہیں پیدا کہ آج سوج میں ملوث ہو کر اتنا اتنی بڑی موٹی رقم بیٹیوں کی کیوں سوچتے ہو کیوں سوچتے ہو کہ شادی کے لیے روپیہ چاہیے کون سی بخاری میں بات کری گئی کون سے کلام میں بات کیا شادی آسانی سے نہیں ہو سکتی اور کرنے والے کر کے نہیں بتا رہے بلانا پیسہ ہوٹلوں کے اندر تین تین ہزار روپے کی چار چار ہزار روپے کی تھالی لینا یہ کون سی عمت ہے یہ کس جو ہے گدھے نے بتایا یہ غلط سوچتے ہو مکان عمدہ بنانا کس کے باپ نے کہا نبی کا کمرہ کیسا تھا نبی کا حجرا کیسا تھا آپ سجدے میں جاتے ذرا اشارہ کرتے اما عائشہ بیٹھ جاتی تو آپ سجدہ کرتے تھے پھر آپ قیام میں جاتی جاتے اما عائشہ پیروں کو لمبا کر لیتی تھی یہ کیفیت تھی یہ چیز پہلے سوچتے مجھے بلڈنگ بنانا ہے مجھے پچاس ایکڑ زمین لینا ہے میرے بیٹے کو جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل کرنا ہے امریکہ کا کتا کس لیے کہا میرے اللہ نے اس دنیا کو بنا کر ایک پل رحمت کی نگاہ نہیں دیکھی میرے اللہ کی نگاہ یہ ساری دنیا میں اور ایک منزل تیار کرتے ہو ایک خاکہ تیار کرتے ہو ایک پلان تیار کرتے ہو اور رب کی ہوئی طاقتوں صلاحیتوں سے وہ چیز نہیں مل سکتی تو پھر حرام کاری کو اپنا دے چوری کر لیا بمن کر لیا امانت میں خیانت کر لیا غیروں کا مال لیا رشوت سود کے اندر ہو گئے اور سود کو حلال کرنے کی ترکیبیں کرنے لگے یہ مصیبتیں تو خود کی بنائی ہے اللہ نے آپ کو سائیکل دی ہے سائیکل پر کرو اللہ نے اسکوٹر دے رکھی اس پر انعت کرو سائیکل پر چل رہے ہو اور امریکہ کی امپورٹڈ کار پر جو ہے ایمان رکھتے ہو اب اسے حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں اپناؤ گے اور کیا کرو کاٹن کا کپڑا پہن رہے ہو اور چائنا سکھ کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہو اور قیمتی ریشم کے بارے میں کس نے کہا یہ آپ دیکھنے کے لیے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کا مقام کیا ہے کتنے صحابہ تھے کتنے صحابہ تھے کہ جب شہید ہونے کے بعد جب اس کو کپن ڈالا گیا پیروں کے پاس لایا جاتا تھا کپن تو سر کھل جاتا تھا کر تم دنیا میں جھاگو گے ایسے لگے گا کہ تم نے ایک رات دنیا میں گزاری ہے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے دن نہیں کہا رات کہا اس لیے کہ دن مشکل سے کٹتا ہے رات ایسے کٹتی ہے کہ پل میں چلی جاتی ہے آدمی یوز ہو گیا اور عقل سے کافروں قافروں چماروں کا کام ہے داڑھی رکھنے کے لیے کہا گیا رکھ لو شرانی لباس پہننے کے لیے کہا گیا پہن لو پوٹنے کے لیے کہا گیا میں سلامتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا کسی میں سلامتی ہے عیسائی اور یہود و یہودارہ کی تہذیب سے ہٹنے کے لیے کہا گیا کسی میں سلامتی ہے میرے اللہ نے کلام پاک میں حضرت موسا برسات عبادت کریں گے تمہیں ڈرنے کی خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اور جب تو تو مہنگائی ہوئی تو کسی طریقے سے اس نے دامت کو چھوڑا کر تھانے میں جا کر بنا دی اور انسپکٹر کا پرتاپ سنگھ اس سے اس نے شکایت کی اندر کھڑے ہو دیر ہے اندھیر نہیں ہے لیکن یہ دیر بھی بہت جلدی آ گئی جو عزت والا کہتا تھا سونامی آئی ساری دنیا کے لوگوں نے ہے ایک مسلمان کو جب دہشت گرد عورت آتی ہے معاشرے میں سماج میں ابھر کر اور اس کو سفر کا کارنامہ بتاتی ہے تو دوسری تنظیمیں اس کو اپنی تنظیم میں لینے کے لیے اپنی جماعت میں لینے کے لیے سفر سمجھتی ہیں اور ہیروئن بنا کر پیش کرتی ہیں یہ دوہرا کرے تو اسے کچھ کس چشمے سے دیکھا جاتا ہے اور ہندو کرے اسے کس چشمے سے اور کس آئینے سے دیکھا جاتا ہے تو یہ دوہری سیاست لیکن جو بھی کرے اللہ کے ہاتھ میں دلت اللہ کے ہاتھ میں قوم کے عروج اور جو ہے قوم کے زوال کی کہانی ہے میرا اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے وہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے اور قوم اس کو اپنا لے اسی میں اس کی کامیابی ہے اسی میں اس کی سر بلندی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضرت علیہ السلام کیا کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ مسا کی والدہ کام کرو تم اپنے بچے کو لوہے کے پنجرے میں ڈال دو تم اپنے بچے کو رات کی تاریخی میں دودھ پلاؤ تم اپنے بچے کو گھر نا یہ کون سی بات ہے یہ نظر والی بات ہے اور خبر والی بات بلدہ ہی پالمی ہی اگر تجھے ڈر ہو کہ فرون کو اس کی اطلاع ہو جائے گی اور گراؤنڈ کا لشکر آ کر تیرے گوشت سے تیرے بچے موسا کو چھین لے گا کیا کرنا چاہیے بچے کو بچانے نانی کے گھر بھیج دو خالہ کے گھر بھیج دو پردیش بھیج دو گاؤں بھیج دو گراؤنڈ کی حکومت جہاں نہیں وہاں یہی نا یہ نظر والی بات ہے اور خبر والی بات میرا اللہ کہتا ہے بلدا کی آ رہی بات یہ خبر والی بات اور اس میں کیا نظر آتا ہے بھائی بچہ جب سمندر میں جائے گا موجے ماریں گی ٹوکرا الٹا ہوگا شارک مچھلی کا ڈالفی مچھلی کا یہ شکار بن جائے گا ریزے ریزے ہو جائیں گے سر سے ہو جائیں گے مسلمانوں اللہ اللہ کے نبی کی بات قرآن اور حدیث کی بات علماء کی بات اب تمہیں عقل کے طرح پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے نجات اور کامیابی کا راستہ میرے اللہ کی والدہ اگر عقل سے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے ٹوکرے میں رکھ کر سمندر میں ڈالو یہ کچھ بات نہیں یہ کوئی بات نہیں میرا بچہ تیرنا نہیں جانتا مچھلیاں کھا جائیں گی سمندر میں غرق ہو جائے گا پیسہ پی لیا اور جب تجھے ڈر ہونے لگے سمندر میں ڈال دے ولا ولا ڈالتے معلوم مجھے ماں ہونے کے ناطے سے تجھے ڈر ہوگا تجھے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں اتنا بلا تخافی بلا تختی ڈرنے اور غم کرنے کی کوئی بات نہیں اتنا رات تو ہوئی ہم لوٹائیں گے ہم لوٹائیں اتنا ایمان بنا تھا ٹوکرے میں رکھ کر ڈال دیا اب موجے تھپڑے مارتے ہوئے میں سب سے حسین عورت کی حضرت بی بی آتی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی عورت ہے ایمان قبول کر لیا انہوں نے بی بی آسیا مصر کی سرزمین میں فراؤن کی قوم کی اور دیکھا کہ ایک بند ٹوکرا ہے تو جب اس ٹوکرے کو اٹھایا تو بچہ مسکرا رہا ہے تو اس کے بعد بیوی آسیہ نے کہا کہ اس کو بچہ چھپائے گا یا آپ کی حکومت کو نہیں چھینے گا تو جب اس کی بات پر اطمینان ہوا حضرت آسیہ اگر یہ بچہ اس کے پاس دودھ نہیں پیے گا تو پھر بھی کی بہن گئی اور والدہ کو طلب کر لے کر طلب کر کر کے لے آ گئی تو جب آئی تو چاہتا ماں کے پاس چمٹ گیا اور دودھ پینے لگا اللہ تعالیٰ جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو دو انعام دیتے ہیں ڈیوٹی بھی دیتے ہیں ڈیوٹی کا بدلا بھی دیتے ہیں ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ڈیوٹی کرتی ہے وہ احساس کرتی ہے خود اپنے بچے کو سور بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے شیر بھی اپنے بچوں کو پلاتی ہے کچھ نے اپنے بچوں کیا احسان کیا لیکن جب یہ احسان دین کے نام پر ہو اور قربانی پر ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بچے کی پیار کی بھی ماں نے نہیں دی حضرت موسا کی ماں نے اس لیے دی اللہ کے کہنے پر حالات ناسازگار ہونے کے باوجود دل میں نہ آنے کے باوجود بات عقل نہ ماننے کے باوجود علاج نہیں ہوا جب علاج نہیں ہوتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے بھاگتا ہے بابا کی طرف عامر کی طرف جادوگر کی طرف بھائی کسی نے مجھے جھر جادو کر دیا اور کسی نے مجھے کھلا کر دیا کھلا کر دیا تو ایک بابا نے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ جناب والا جب علاج نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی بیوی پر فکری اثرات ہو گئے شیطانی اثرات میں دور کروں گا حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ تم عامل ہو اور تمہارے پاس روحانی طاقت ہے تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے تم کیسے ثابت کرو گے کہ تم ایک نمبر کے ورجنل بابا ہو اور ڈپلیکیٹ نہیں ہو یوسف نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی نیک ہے ٹھیک تو دیوار پر ماری جاتی ہے کوئی نیک ہے کہا ہے اپنی میز سے نہیں نکالا حجاج نے یوسف کے گھر سے کوئی نیک پرانی لانے کے لیے کہا اور اسے ہاتھ میں ملا کچھ بڑھ کر دم کیا زمین پر ڈالا کہا کہ اپنی ساری فوج کو بلا لو کچھ ملٹری کے لوگوں کو بلایا اور کچھ خادموں کو بلایا کہا کہ جسے اٹھانے کے لیے کہو اب میں اٹھایا جا رہا ہے تو میں نہیں اٹھ رہی ہے ایک آدمی دو آدمی سو آدمی پورا دور لگا رہے ہیں نہیں اٹھ رہی ہے میرے اللہ کی قسم اس وقت حکمران ظالم خونکار ایمان کتنا بنا ہوا تھا ہمارے اکابرین نے لکھا ہے حجاج ابن یوسف کی تحجد کی قدر ملے چلی زمینوں نمازوں کو چھوڑتے ہو تم جمعہ میں کتے اور کا پیشاب پی کر ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے آتے ہو حجاج ابن یوسف کی تحجد نہیں پنج وقت کی نماز تقدیر کا چھوٹنا دور کی بات ایمان کیسا بنا ہوا تھا ایمان کیسا بنا ہوا تھا اور دکھا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتا رمضان میں تراویح کے اندر بیس رکاطوں میں یہ قرآن سبل سمل کر ہم سے ختم نہیں ہوتا ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم اور تحجد نہیں اور اس کا ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ جب علماء ربانی کی جماعت اس کے علاقے کے اندر آئی اور اس کے ملک کے اندر آئی اور یہ علماء ربانی وہ تھے کہ اگر ہاتھ اٹھا کر بند ہوا کرتے تو ظالم بادشاہ بن جاتا تھا ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہوتی تھی حضرت شیخ نے لکھا ہے مولانا زکری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایمان اتنا بنا ہوا تھا آج حرام کا کھا کر حرام کا پی کر اللہ کے گھر میں پیسے ڈبیاں مارنے احرام سہد کر خدا کے گھر خدا کو دھوکہ دینے کے لیے لوگ پر حرامی مسلمان جاتا ہے آج رشوت لے کر پیزے نہیں دے رہے کتنے میں ہندوستان کے اندر پرائیویٹ ٹور اینڈ ٹریول ہیں وہ ہاروں کو لے کر نہیں جاتے حکومت سعودیہ عمرہ اور حج کا ویزا فری دیتی ہے اب میں نے کعبہ ٹور اینڈ ٹراول کھولا تو میں میری کیپیسٹی کے حساب سے حکومت سعودیہ نے مجھے ساٹھ ویزے دیے تو ساٹھ آدمی آ گئے لیکن میں دوستوں کو لے جانا چاہتا ہوں تو پھر ایک سو چالیس ویزے کہا تو برائے نام ٹور اینڈ ٹراول رجسٹر کر لیتے ہیں سعودی امراضی سے اور ان سے ویزے لیتے ہیں اور کچھ ایسے نالائق کو وہ ویزے ہیں دوسرے جو ریا شہرت کے نام پر حج کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ ویزے دیکھتے ہیں علماء نے صاف لکھا ہے یہ رشوت دے کر ویزا خریدنا ہے میرا اللہ رشوت رشوت کے ذریعے سے حج حج حج کو کو قبول نہیں کرتا دے کر کر لوگ رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی پیشاب کیا پانی اور تھیلا نہ ملنے پر پیشاب کو چکو میں پکڑ کر اسی پیشاب سے سجا کرنے لگا کتنے ٹور اینڈ ٹریول والے حج کے ویزے کو جو ہے رشوت کے طور پر اور کتنے مسلمان بڑھ بڑھ کر بولی لگا کر دس ہزار بارہ ہزار دے تو مجھے دیو یہ کوسا مصیبت کا ہے آج مسلمان اللہ کو اتنا نہیں ڈرتا اللہ کے دادے میں حرام کا احرام پہن کر جا کر لبئی پکارتا ہے ہمت دیکھو مسلمان کی ہمت دیکھو چور پولیس کی خاکی وردی کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اذان کو سن کر بھی خارج کرتے ہیں دیکھو صورت دیکھو شیطان کا ایمان دیکھو اذان سن کر بھاگتا ہے ڈر کر کہ نہیں خدا کا نہ آ جائے خدا کا عذاب نہ آ جائے یہ فجر میں جو کتے روتے ہیں روتے ہیں سنا نا یہ کیوں روتے ہیں شیطان کو جب بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو کسی کے پیر لگ گیا کسی کے ہاتھ لگ گیا کسی کے پیٹ پر بکا لگ گیا تو یہ روتے ہوئے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں شیطان کو یقین ہے کہ اذان پر اگر شیطان کا ایمان ہے حجاج ابن یوسف کا ایمان تھا کہ حرام روزی پر خدا دعا قبول نہیں کرتا حرام روزی پر سجدے قبول نہیں کرتا آج رشوت دے کر لوگ حج جاتے علماء کی جماعت آئی حجاج ابن یوسف نے ان کی دعوت کی اب دعوت کے اندر حرام کھلا دیا اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے حجاج تیرے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ تو ظالم حکمران ہے تو قتل پر قتل قتل پر قتل کرتا ہے تباہ برباد ہوں گے جب تم آئے تو ہم نے جو دعوت کی اس میں ہم نے کھانا کھلا دی حرام نے مشتبہ لکما کھلا دیا اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ مشتبہ لقمہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے اس کی دعا ایک بار کر کے اوپر نہیں ہے یوسف کا ایمان بنا ہوا تھا آج سے بڑا ہوا ہے علمت ہوئی غیر کی قوم کا تہوار منانے کی جاؤ بٹ لگا لو جاؤ تم گنیش کی پوجا کرو رت بنا دے کر بڑا کھوڑ تہوار دیوالی نہیں بنائی مسلمانوں نے مسلمان ہولی نہیں اڑا کیا نہیں کر رہا ہے اور ایسے جو مسلمان ہوتے ہیں اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے تو نہیں ہوں گے اور کیا ہوگا ایمان کو بنانا چاہیے اور اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور ایمان کو بنانے کے لیے کوئی دنیا میں امریکہ نے made in U S A machine made in China machine نہیں ایمان کو بنانے کے لیے ٹرمپ نے کلام نے کہا یا اللہ کا نہیںان بانو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ جو علماء ہیں صلحاء ہیں کہ کوئی بڑی اگر یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند مدارس لوگ تکنیک کی طرف سے ضرورت نہیں صاحب ایمان بنانے کے لیے سخت واپس آؤ کے راستے پر چلو علماء صلحا ان سے تعلقات پیدا کرو ان کی صحبت اپناؤ ایمان بنے گا میں نے بتایا تھا امام راضی رحمت اللہ یعنی امام المتقلین ہے امام المفسرین ہے اللہ کی وحدانیت پر شیطان نے ان سے کہا تھا میں ثابت کروں گا کہ تمہارے ایمان کے مقابلے میں وہ جو کسان ہے اس کا ایمان مضبوط ہے تم کسان ہو ڈرائیور ہو تم ٹنکر ہو پینٹر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان وہ مایا وہ دولت ہے کہ تم کس حالت میں بھی ہو اسے مضبوط کر سکتے ہو اسے طاقتور بنا سکتے ہو اور ایسا طاقتور وقت کا بڑے سے بڑا ایمان تمہارے سامنے شکل کھا جائے گا امام راضی رحمۃ اللہ نے ایک دیتے شیطان اس دلیل مفسروں کا مفسر یہی تھا سوال کرو گے اتنا جواب دے گا اس نے کہا کہ تم مانو نہ مانو یہ جو کسان ہے اس کسان کا ایمان تمہارے سے مضبوط ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا پیٹ زیرو علی نہیں ملے گا تم ایمان اس کا مضبوط بتا رہے ہو دیکھو گیا اور جانے کے بعد انسانی شکل میں گیا ہو